حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ ان کے جنازے کی چار پائی رکھی ہوئی تھی ان کی مراد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی فرمایا اس کی وجہ سے رحمان کا عرش جنبش میں آ گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6347